جو پاک تینت ہیں اصل اپنی عمل سے اپنے بتا رہے ہیں جو پاک تینت ہیں اصل اپنی عمل سے اپنے بتا رہے ہیں ولا کی محفل سجا رہے ہیں سفید ادا کی رہے خدا را سمجھو تو شیخ صاحب تمہیں جو خاکم بنا رہے ہیں بٹھا کے تم کو علی کی مسند پدر حقیقت پھنسا رہے کرے ولی مد خط کہاں کسی کم نصب کی سیکم نسب ولی کی مد خط کہاں کسی کم نصب کی قسمت جو ان کی عظمت کو جانتے ہیں وہی تو گن ان کے گا رہے ہیں بھکاری بھکشو نو کر میراث جو چاہ ہم کو کہل سوال نو کر میراث جو چاہیں ہم کو کسی کی پرواہ کیوں ہمیں جب ہم ان کا ہی صدقہ کھا رہے ہیں کسی کی پرواہ کیوں ہمیں جب ہم ان ہی کا کھا رہے ہیں یہ بہر بر مہر ہو انجم انہی کے پر تو انہی کے جلوے یہ بہر بر مہر ہو انجم انہی کے پر تو انہی کے جل شارے یہ سارے جھرنے انہیں کے نغمے سنا رہے ہیں جو ان کی گردے سفر بنے تھے جو ان کے قدموں سے مس ہوئے تھے جو ان کی گرد سفر بنے تھے جو ان کے قدموں سے مس ہوئے تھے وہ سارے ذرے ستارے بن بن کے عرش پر جگمگا رہے سارے ذرے سے بن بن کے عرش پر جگمگا رہے ہیں کلیم بھی رشک کر رہے ہیں سنبھالے ہو شو اپنے کلیم بھی رشک کر رہے ہیں سنبھال ہو شو اپنے کہاں کہاں مظہر العجائب کمال اپنے دکھا رہے کبھی وہ کہتے ہیں کمبیزرین کبھی وہ کر دیتے ہیں اشارہ کبھی وہ کہتے ہیں کمبیزری کبھی وہ کر دیتے ہیں اشارہ ادھر پلٹا رہے ہیں سورج ادھر وہ مردے جلا رہے ہیں ادھر پلٹا رہے ہیں سورج ادھر وہ مردے جلا رہے ہیں نسیریو شافیو غالیو رافضی کا گلا کری کیا نسیریو شافیو غالیو رافضی کا گلا کر کیا جناب من آپ کے کمالات بھی تو کافر بنا رہے ہیں جناب من آپ کے کمالات بھی تو کافر بنا رہے ہیں نسیر کا مسئلہ ہے نازک جب ہی تو ہے احتیاط لازم نسیر کا مسئلہ ہے نازک جب ہی تو ہے احتیاط لازم معاملہ وہ نہیں جو ہم کو جناب وائز بتا رہے ہیں ملا وہ نہیں جو ہم کو جناب وائز بتا رہے عجیب حیرت سے دیکھتے ہیں امین وجب ریل کو عجیب حیرت سے دیکھتے ہیں امین بجب ان کو کہ جس بلندی پجا کے میسم علی کی مدحت سنا رہے ہیں رشید ہجری بھی ہم نوا ہیں نہیں ہے تنہا جناب میں سم جو لطف مدحت کا جانتے ہیں وہ دار پر مسکرا رہے ہیں یہیں بنا بھی بنا رسول کو خاص حکم رب ہے یہی بنا ابھی بنا رسول کو خاص حکم رب ہے غدیر خم میں جبھی محمد علی کو مولا بنا رہے ہیں جو مستحق تھا بحکم خالق اسے نبی نے وسیع بنا بتائیے فائدہ ہی کیا ہے وہ پہ چوتا باپ کھا رہے بتا یہ فائدہ ہی کیا ہے جو پیچوتا باپ کھا رہے ہیں علم جو خیبر میں حق سے پایا تھا ہم نے اور غیر نے ہمارا جو خیبر میں حق سے پایا تھا ہم نے اور غیر نے ہمارے جو وین سے ہم اٹھا رہے ہیں تو وہ الف سے اٹھا رہے جو سے ہم اٹھا رہے ہیں تو وہ الف سے اٹھا رہے ہیں نماز روزے ہی تل رہے تھے جو آ گئی فاطمہ کہیں سے نماز رو دے ہی تل رہے تھے جو آ گئی کہیں سے حسین کے جتنے ماتمی تھے وہ دیکھو جنت میں جا رہے ہیں حسین کے جتنے ماتم تھے وہ دیکھو جنت میں جا رہے ہیں سیاہ کار ان کا نام لے بام جو ان کو آباد دے رہا ہے حضور داور وہ اہل محشر کے سامنے منہ چرا رہے ہیں اگر عقیدہ درست ہے تو گناہ گاروں کے ساتھ ہیں وہ اگر عقیدہ درست ہے تو گناہ گاروں کے ساتھ ہیں وہ شفا آسیاں سے مولا کب اپنا دامن چھڑا رہے آسیاں سے مولا کب اپنا دامن چھڑا رہے ہیں زرار ہو یا سوال بیت نہ بدلے زرار ہو یا سوال بیت منافق ناج تک بدلی وہ مسجدیں بھی بنا رہے ہیں وہ اب بھی دروازے رہے ہیں ظہور کی تھی جنہیں تمنا وہ اپنے صف کو درست کر لیں ظہور کی تھی جنہیں تمنا صفیں وہ اپنی درست کر لیں ہمیشہ جن کو پکارتے تھے جو آنے والے تھے آ رہے ہیں بلک رہے ہیں مچل رہے ہیں ہزاروں ورما اپنے دل میں نہ جانے کس راستے سے اپنے امام تشریف لا رہے ہیں ہیں اپنی عظمت سے خوب واقف ہم ان کے مداحر شاعر ہم ان کے محفل میں جا رہے ہیں ملائکہ کا پر رہے ہیں یہ طفل عباس ابن حیدر جسے کہیں فاطمہ بھی بیٹا سمجھ عظمت کو اس کی جس کا حسین جھولا جھولا کو جیسا کہ دل حسین بن علی ہیں کو نہ بھول جو جو تیرے لشکر کو آج پانی پلا رہے ہیں ملک بھی غیرت سے دم بخود ہیں فلک بھی غیرت سے تک رہا ہے ہنسی خوشی جیسے کو سرور گلے سے اپنے لگا رہے ہیں نر گئے یشکی جام میں اب بھی تمہارے آقا تمہارے مو نر گئے میں اب بھی تمہارے آقا تمہارے مولا سدائی حل من رہی ہے حسین تم کو بلا بلار حل من حلم آ رہی ہیں حسین تم کو بلا رہے ہیں حسین کے نام پر جیئیں گے حسین کے نام پر مریں گے بجائے آنسو لہو کا نظرانہ دے کے سب کو بتا رہے ہیں لہد میں آئے جو سب تجا پر کی بول من کر نیبا ہم لہد میں آئے جو صب تجا پر کی بولے منکر نکیر باہم سوال چھوڑو سنو نئی منقبت جو یہ کہہ کے لا رہے ہیں سوال چھوڑو سنو نئی منقبت جو یہ کہہ کے لا ہیں جو پاک تینت ہیں اصل اپنی عمل سے اپنے بتا رہے ہیں ولاک محفل سجا رہے ہیں صفیں ادا کی رہے ہیں